دھرتی لبا ہر چیزیں ایسے آہیں ارد جانی ہاں، زمین و آسمان لوا دھرتی لوا آسمان لوا آسمان ہی لوا ہر چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانی میں شہ درمیان لوا بطور گواہ اللہ ذات کافی ہیں والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ ہوا مردم کہ ہوا ہاں باطل چکا ایمان گتو ارتھا باطل عرق قبول نا حق اور مندیش وکفروا باللہ اور اللہ رب العزت انکار کدیش اللہ تبارک و تعالیٰ گے اولائک هم الخاسرون ایک اسیں خسارہ والا اے نقصان ہما مردم علاوہ ہما نقصان اٹھے خان نقصان دیرو خان وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایشا کفارہ کسیں مطالبہ کا تھا کہ کہ اگر شوا سچا نبی اگر شوا اللہ نبی تو کدہ شواکسیں میچ کا عذاب آ بیارے ظاہر شوق و شہ کہ اگر شوا نافرمانی کنے تو شع اللہ رب العزت عذاب پکڑی شا اللہ رب العزت عذاب لا گرفتار بھی ہے تو شعا وہاں عذاب بیارے ہاں نبی ارا کافراں سے تھا کہ اگر شعا واقعی اللہ نبی ہے اگر شعا ہے تو میچ کا عذاب آ نادر کرے ویستعجلون کبل عذاب اے محبوب اے تھیا گر جلدی کھن عذاب بارا لوا تا اشارہ اے گوش ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب کہ اے محبوب تھا اشارہ کچھ کہ اگر عذاب ہے وقت مقرر نواں بھی ہے نا تیشن شک عذاب ضرور اختزا لیکن چون دنیا کسیں العمل ہیں دارالجانین عذاب وعدہ اسیں عذاب لوا ایک گرفتار بت لیکن ہاں عذاب ہے کسیں وقت مقرر کھدا امی محبوب تھا گوش کہ اگر وقت مقرر بھی دیا نواں بھی ہی نا اگر عذاب ہے اللہ ہے وقت مقرر بھی دیا بھی نا تو گڈ اشارہ عذاب اخت گتزا عشۂ پاس عذاب لا شعرون اور اے عذاب کیسے عشا گر اچانک ہے اور یقیناً ضرور اور عذاب کسے اچانک ہے شعرون اور اشارہ پتہ پتاز نوی اشارہ پتہ پتاز نوی کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب عشان چکھیز وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ کیا ابھی محبوب اے تھیا گور عذاب ہے جلدی لوٹ گا جلدی مچن گا ہاں، جلدی لواں کہ عذاب جلدی بھی ہے اگر شو اللہ محبوب ہے اگر شو اللہ نبی ہے اگر شو اللہ رسول ہے اگر شعبی داوال سچا ہے تو گلا میچ کا عذاب بھی ہے اے محبوب تھا شرا یہ گوش کہ دوزخ کسیں آس کسیں ہاں، کافرا گھیروخیں اور یقیناً ہاں، ان جہنم اور بے شک جہنم کسیں کافرارہ کسیں گھیرو خیں یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ومن تحت ارجلہم ویقول و ما کنتم تعملون ہماروشی ہاں، عذاب کسیں اشارہ بردہ گرد کھے گھیری اشارہ بردہ اید کھے گت ومن تحت ارجلہم اشارہ اشیں پھادیں شیر عید اشارہ کھا گت ویقولو ذوقو ما کنتم تعملون اور اشارہ گس جی ہی رو کہ ہواں شو عملہ گئے دو آہیں چکھے یعنی ہواں شو عمل خاص دا ہے سزا چکے شو نافرمانی فرمانی دا شو بدعملی کھا دا ہواں بدعملیاں شو کسیں وزی بدلہ گرے بدلہ چکھے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فعبدون نفس الموت ثم ترجعون ہوا اہل ایمان ہواں ودی علاقہ علاوہ اسلام چکا عملہ نیدہ کد کھنگا اور قیامتہ تک وی حکم میں کہ ہواں ودی ودی ماحول ودی علاقہ علاوہ دین چکا عملہ کد نہیں کھنگا ماحول آن علاقہ آن لوگ رکاوٹ بڑھ گا ایمان ایمان چھکا چلنے بھی گا گل اللہ حکم ہے کہ آن ہجر طاقت طلع تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میں بندہ اے میں ہوا بندہ ہوا کی مان وقت گئے میں دھرتی کسے وسیع ہیں میں دھرتی کسیں ہیں فیا یا بدون شوا کسے صرف میں عبادتہ کرے عبادت کسے صرف اللہ ذاتہ ذاتہ گئے کسی ذہن لوا اے سوال آخت سا گزہ کہ اگر ماہدی علاقہ کھلوں تے میں میں مارا نہ کھسے خوشی نہ میچ کا موت مسلط بھی نہ ہمارا نقصان بھی اللہ تبارک تبار میں کلو نفس ن ذائقہ ہر مر ہر نفس رہا ہر جاندار رہا موت ذائقہ چکھ ہیں تم میں لینا تر جاؤن گڈ اشورہ کسیں میگا گر واپس بھی گئی ہیں میں پسا لوٹ گئی ہیں تو اے خوف وجہ ایشا کہ جی اگر ماں ہجرت کھنوں نو مارا کسے خوشی ماں ہجرتہ کھنوں نو ماں دگا مروں بروں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانی ہر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانی ہر جاندار را موت ذیکا چکھ ہیں اور گڈا کسیں شوارا میں پاسا میں پاسا واپس بھی گئی ہیں میں پاسا ان کا سمجھ آ ہیں والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ہوا مردم کے وہاں ایمان قبول کھدا جو عمل کھد گاں اعمال سالیہ کھد گاں لنبوی انہم من الجنت غرفا اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں کہ ماں ہارا جنت ہے بالا خانہ علاوہ جنت ہے مندلہ علاوہ آئیں ہارا ہند دیوں تجری من تحتی الانہار آن بالا خانہ شیرہ شیرہ نہر چل لگوان خالدین خالدینفیہ آئیں لہ ہمیشہ رہا ہمیشہ ہمیشہ آ جنت ہے وہاں بالا خانہ باں الشکی ماں آئیں آہاں ہند دیوں نعمہ اجر العاملین بہترین اجریں عمل خنوخائیں سانگہ ہماں کا عمل خنوخ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانی آہیں سنگا بہترین اجریں بہترین بدلائیں الذين صبروا على ربهم يتوكلون ہوا عامل ہوا عمل کنو ہوا اچھا عمل کنو کہ آہاں صبر کدا اور آہاں وزی رب چکا توکل کدا رب چکا بھروسہ کدا مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وسع ذہن لبا اگر اے بھی کہ وہی محفدی علاقہ کھلوں محفودی علاقہ روزگار مناختی ہیں محدودی علاقہ کھشاریں محدودی علاقہ دیگاراں محفودی علاقہ ہاں، معیشتیں ان کا سمجھ میں معیشتیں عام علاقہ ہوں ماں ہجرت کھنوں تو میں میں روزگار ختم بھی رہو گندنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین ہجرت کسیں صرف دین سان کازا ہجرت کسیں صرف اللہ رضا سان کازش اور نی میں ماحول اور میں معاشرہ لوا ہجرت کسیں صرف اور صرف کسیں مالے سانگیں سانگیں ڈگے ضرورتے سانگیں ونگے مردم گھٹا کہ ہاں ودی علاقہ ویسا سانگا صرف بل ہاں ونگے مردم گھٹا آواں صرف ودی علاقہ سانگا الگاں کہ ودی دین چکا صحیح عملہ کنوں کروں ہاں دین چکا چلوں ماں دینہ بروں سکھوں ہاں, ہاں، ان کے مردم ہاں تو اللہ تبارک و تعالی گویا ہوا مردم کہ ہم ودی علاقہ لوا ودی ماحول معاشرہ لبا ایسنگ صرف کرتی ہیں کہ میں معیش میں معیشت ہوں معیشت بھیدیں میں روزگار بھیدیں تو ویسنگا ماں ہجرت نہیں کھنگا اگر ماں ہجرت میں روزگار ختم بھی رو اللہ تبارک و تعالیٰ گے کہ تھکر جانور گے نا کہ ہواں بھدی روزیا وزی پھجیا درتیا نہ ماروبا اللہ اکبر اللہ تھن گا انسانا را سمجھیں گے کیا انسانا روزی کسے آ صرف صرف اور صرف کسے میں دسلو ہیں وما اللَّهِ رِزْقُهَا کوئی جاندارے آئیں رزق سے اللہ رب رہے ہیں اللہ رب العزت ذمہ داری ہیں رزق سے اللہ تبارک و تعالیٰ وزیر صلاح کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ شوہ اے خوف ہے شاہ ہجرت آنی ایک انگا وزی علاقہ آنی لگا کہ میں روزگار ختم بھی رو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تھکر جانور بن نہ کہ وہاں وزی رزق کا وزی پھجیا نیاز اٹھیا مارو گا اللہ یرزقها و ایاکم اللہ فرمی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ آہار در رزقہ دے گئے ہیں جانوران در رزقہ دے گئے ہیں وَإِيَّاكُمْ مر شعار رزقہ دے گئے ہیں وہ السَّمِيُّ العلیم آ اشکنوخ دسیں اللہ تبارک و تعالی اشکنوخ وق دسیں اور جانوخ وق دسیں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز شبہ خبر ہیں ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون آه، مشركين قصدنا اگر آئیں پھول بھی یہ شدنا اگر آئیں یہ کسیا پھول کھدنا کہ آسمان دھرتی کیا پیدا کھدا روش تے نوخ اشیرہ کیا مسخر کھدا ہاں کہ روش ودی ٹائم چکا درکھو گئے ٹائم چکا غروب بھی گئے ابھر گئے ہاں ٹائم چکا ابھر گئے ٹائم چکا ٹب گئے اور نوخ کا سین آن وجی ٹائم چکا درکھو گئے ٹائم چکا غائب بھی گئے تو آ چے کچھ ہاں کہ اللہ رب العزت آسمان آرہ کیا پیدا کھدا دھرتی کیا پیدا تے نوخ آرہ کیا مسخر کھدا آنچے کچھ ہاں کہ اللہ یہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے گیا کہ امی محبوب اگر تھا آئیں پھولا کنے حوانک شع رسالت انکارا کنگا شی نبوت انکارا کنگا شوائے اتباغ انکارا کنگا شوہ پیرویہ نیا کنگا شوہ اگر آئیں پھولا کنے کہ آسمان آرہ کیا پیدا دھرتی آرہ کیا پیدا روش آرہ کیا مسخر کھدا اور نوخر کیا مسخر کھدا تو ضرور گشت کے اللہ میں محبوب تھا راغ وا فکون گڈا شکو پھر دیا رہ گئے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ شاہ واقع علیم اللہ رب العزت رزق وسیع کنگیں رزق کا روزیہ مد کھدو دے گئے سانگا سانگہ گئے ودی بندا و یک دل اللہ اور سانگا سانگہ گئے اندازہ مطابقہ دے گئے ہیں ضرورت مطابقہ دے گئے ہاں کسیر اگر مال و دولتیں تے آن اللہ رب العزت عطائیں آئی سانگا آزمائشیں کسے اگر تنگ دستیں تا اللہ رب العزت دست لاویں خس ہے کسے مالک نین نہ رزق ہے وسعت کسے کسے سمجھداری وجہ وجہ سنگیں وجہ ساگیں کسے رزق ہے وسعت کسے نہ ہی ہے ہنر وجہ ہے بلکہ اللہ رب العزت طرف ہنچ کا آزمائش ہیں ان کا اگر خسیر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دست رکھ دیے ہیں غریب ہیں مسکین ہیں ہاں آ کوشا کھنگیں ہاں کوشش ہاں، مردم نواں بلی اگر کوشاں کھنگیں محنتیں کھنگیں آئیے باوجود آن تنگ دستیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرف آئیں چکا آزمائش ہیں اللہ رب آئیے آئیں غربت مسکنت لوا آزمین گا چاہ گئیں کہ اے غربت اور مسکنت لوا منا تھکر یاد کھنگیں میں تھکر شکر ادا کھنگیں ان اللہ بکل شئین علیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسیں ہر چیز باخبر رہیں اگر کہ امیر مالدار آئیں چھ سوچیں آ یہ سوچ گئے کہ مال و دولت من اللہ دادا یا آ یہ سوچ گئے کہ مال و دولت ہیں میں بھدی سمجھداری وجہ سے قارون اچھے کچھ تو انما ما اوتی تو اعلیٰ علم نندی اوا قرآن مجید اللہ اللہ و تعالیٰ قارون تذکرہ تذكرہ كہ قارون ہے آنکھ سوچ دا آن اللہ بیان کدا اللہ ہے کہ کارون ہے کچھ تو تھا کہ بھائی اے مال و دولت کسیں آ رہا اہل ایمانہ تو دا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ اور اہل ایمانہ تو دا بھائی اللہ عواں کا حقیں آہیں ادا کھاں مال و دولت ہے شاہ ہیں صدقات ہاں عشاں کشتیاں کھاں غریب آئیں مساکین آئیں مدد کھاں اللہ راہ لا ڈگا کش تے آئی دا بھائی مت ودی ہنر مندی ایشا ای ڈگ کم میں تھا میں مال و دولت کسے میاں گر بھدی ہنر را گریں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گے کہ ماں ہی ارا وزی خزانہ شادہ شاہ یہ سنگا انسان گھمنڈا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز ایشا باخبر ہیں کہ مطلب اگر امیر ہے سوچ اشیں کہ منا اللہ دا دا اللہ یہ واقف ہیں اگر آئی یہ سوچ اشیں کہ کہاں مزید سمجھداری ہے شاہ کتا ہاں، زکوٰۃ ادائیگی کیسے ہیں زکوۃ بھی دوشتگواں صدقات بھی دوش دگواں یاد رکھنے اشیں ادائیگی اشی ادائیگی ہوا کت ہوا ہی ہے یقین بھی کہ منا مال و دولت اللہ دادا ہاں، قارون ہے سوچ دا کہ منا مال و دولت کیسے میں وری ہنر رہے منا وری سمجھداری ہے ملدا اگر آئیں یہ سوچ بھی نا کہ منا مال و دولت اللہ دادا تو یقیناً آئیت زکوٰۃ کشتے دا لیکن آئیے سوچے دا کہ انما تی علی علم عندی کہ مال و دولت ما ودی منا ودی سمجھداری ہے شامل دیا شدہ اللہ تبارک و تعالی غریب مسکین آ کوشاں کھنگے محنتہ کھنگے آئیں باوجود آ فقیر اور مسکینیں تو اللہ رب العزت آئیں سوچ ہم کسے آئیں یہ واقف ہیں تاکہ آئیں چھ سوچیں کہ اللہ رضا شکا راضی ہیں یا اللہ نا شکریہ کریں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ کہ امام ابو بکر آئیں تھا پھولا کہاں مشرقین کفار ہے شاہ ہمانک شوے نبوت قائل نیت ہمانک شوئے رسالت قائل ہمانک شوئے پیروی پیرویہ نیا کھنگا امام ابو بکر تھا آئیں پھولا کھنے کہ آسمان شاہ آفا ہے نازل کھنگے اور آف ذریعہ مردائیں زمین کیسے ہاں دھرتی یارا مردہ بھی گئے پشتہ زندہ کھنگے ہاں، ظاہر ہیں وہاں بنجریں دھرتی بھی گئیں ڈگار بھی گئیں ماٹی بھی آئیں چکا ہور بھی گئے آ سر سبز بھی گئیں اے محبوب تھا پھولا کہاں کہ آسمان شعافہ آفق ہے کھن گئیں ہوا آف ذریعہ کہ مردہ دگارا را مردہ بھی گئے پشتہ زندہ کھن تے چھے لا یقولن اللہ ضرور ہے شا کہ اللہ قل الحمدللہ اے محبوب تھا کش کل تعریف اللہ پاں بل اکثرهم لا یعقلون لیکن اکثر کساں سمجھ گا نہیں ہاں۔ ہاں، باوجود اس یہ کہ اسے سوچ ایشیں کہ آسمان ہی پیدا کنوخ اللہ دھرتی ہے پیدا کنوخ اللہ ہاں، روش اور نوخ ہے اواں کو تسخیر ہیں اللہ رب العزت طرف ایسے آسمان ایسے ہور نازل بھی گئے ہور نازل کنوخ ہیں ذات اللہ ہیں اور آن اور ہور ذریعہ ہاں، مردیں ڈگار کسیں بنجریں ڈگار کسیں سرسبز بھی گئیں آباد بھی گئیں ہاں، کلیں چیزیں باوجود مٹمی اطاعت ہے پیروی ہے مٹمی آہارا گس جی یا رگیں آ انکارا کنگام ہاں، بل اکثر ہم لا یعلمون لا یعقلون کہ اکثری بلکہ اکثریت کسیں لیکن اکثریت کسیں سمجھ گا نین دعا کھنے کہ اللہ رب العزت مار عمل ہے توفیقہ نصیب فرمینی وآخر دعوانا داوانہ الحمد اللہ رب العالمین